حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بارہ برس تک اذان دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کے لیے روزانہ اذان کے عوض ساٹھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے عوض تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو اٹھائیس